آپ میں اور فارسی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ تمامی حضرات کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے خاص پروگرام میں جس کا عنوان ہے آپ میں اور فارسی جی ناظرین گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ ان فرینڈلی کیا ہوتے ہیں سات ان فرینڈلی کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا اور وہ کا بھی ہم نے ہوم ورک دیا تھا آپ کو اور امید ہے آپ نے ہوم ورک پورا کیا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کے ہمارے پاس میل آئے ہو سکتا ہے ہوم ورک کے کریکشن میں ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی فارسی رائٹنگ میں بہت سارے لوگوں نے مسٹیکس بھی کی تھی بٹ دیٹس اوکے آپ بگنر لیول پہ ہو and that can be expected تو اس سے پہلے کہ میں درس کا آغاز کروں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر زبان فارسی سیکھ رہے ہو یا کوئی بھی علوم آپ سیکھتے ہو تو جسٹ میک اٹ شیور کہ آپ اس علم کو فقط اللہ کے لیے سیکھے اللہ رب العزت کے لیے سیکھے وہ علم کی نیت للہ ہونا چاہیے قربتاً اللہ بس اور کسی بھی انٹینشن سے آپ نہ سیکھیں کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دو یا تین درس بیٹھ جاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے سو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شو آف کرنے لگتا ہے یا دوستوں میں شو آف کرنے لگتا ہے کہ دیکھیے مجھے تو فارسی آتی ہے آپ کو کیا آتا ہے so that is very wrong it's in nature اور دوسری بات یہ کہ کوئی بھی آپ علم سیکھے یا فارسی ہو عربی ہو یا کوئی بھی علم ہو please don't learn in order to debate with others اگر آپ کا مقصد صرف بحث و مباحثہ کرنا ہے فارسی سیکھ کر تو please this lecture is not for you okay so let's get to the lecture ہم نے جو ہوم ورک دیا تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ آپ کو فالوئنگ ورڈس کا فارسی سے انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا تھا فرسٹ ورڈس جو ہے ہم نے بتایا تھا آبر ہے نا means a cloud the next word is خانے خے الف نون ہے خانے مینس اے ہاؤس ہاؤس ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ از دست دست مینس ہینڈ اس کے بعد آتا ہے بدھر بدھر مینس ا فل مون چودھری کا چاند ہم کیا تھا نا بدر فل مون اس کے بعد آتا ہے ذہن ذہن مینس او او مائنڈ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہ آنسرس لکھے تو دین اٹ از کریکٹ اگر نہیں تو پلیز ریکٹیفائی یور مسٹیکس اس کے بعد آتا ہے ہم نے آپ کو انگلش ورڈس دیے تھے اسے آپ کو فارسی میں کنورٹ کرنا تھا ٹرانسلیٹ کرنا تھا اور اس میں اکثر لوگوں نے مسٹیکس کی ہے سپیلنگز میں آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو فرسٹ ورڈ ہم نے مادر کے لیے ہم نے آپ کو آنسر دے دیا تھا مادر مادر میم الف دال اینڈ رے next word is door means در دال رے دال رے اس کے بعد تھا ایمرلڈ مینس زمرد زے میم رے دال زمرد پھر کہہ رہا ہوں زے میم رے اینڈ دال اس کے بعد آتا ہے بیگ مطلب بزرگ آپ اس کا ایکسنٹ پکڑنے کی کوشش کیجئے بزرگ مینس بے زے رے اینڈ گاف بزرگ بے زے رے اینڈ گاف ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہم نے کوتا سادہ ہے یہ کوتا اگر آپ کو یاد ہو تو کوتا مینس شارٹ کاف واو تے الف اینڈ ہے پھر کہہ رہا ہوں کاف واو تے الف اینڈ کوتا مینس شارٹ اگر آپ کی اسپیلنگس یہی تھی then congratulations you are right اگر نہیں تھی تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہم یہاں ہے آپ کو سکھانے کے لیے آپ اپنی مسٹیکس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں that's not a big deal ٹھیک ہے اب یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ زبان فارسی کو سیکھے تو یہ چار کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کون سے چار کام لیس ڈسکس پہلا ہے خاندان کیا ہے خواندان خاندان مینس ریڈنگ آپ کو اور زبان کو ریڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا جو آگے تک آ گئے بٹ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اس ورڈ کو سمجھ سکتے تھے اس کا مطلب بھی سمجھ سکتے تھے بٹ کس طرح سے اسے پرناؤنس کیا جائے آپ کو جتنا ہو سکے پرشین کے پیراگرافس کو پڑھنا ہے ریڈ کرنا ہے تاکہ اوور دا ٹائم آپ کا پروننسیشن صحیح ہو بہتر ہو جائے اس لیے میں نے کان کی جانب اشارہ کیا ٹھیک ہے آپ کو اس زبان کے ڈرامے دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پرشین میں ڈرامے دیکھنا ہے جیسے چینل ون پہ جو آتا رہتا ہے پروفٹ یوسف علیہ السلام یا مختار نامے آتے رہتے ہیں تو اس پہ آپ آپ کو کو کیا کرنا ہے ہے اردو میں آلریڈی ڈبڈ بٹ کیا ہوتا ہے آپ کو وہی چیز کو یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے but you should listen it in Persian اب کیا ہوگا پتا ہے آپ فارسی زبان کو سن رہے ہو ساتھ میں اس کے سب ٹائٹلز موجود ہیں تو سب ٹائٹل پہ آپ انگلش یا اردو میں پڑھ لیجیے وہ کیا بول رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے سب ٹائٹل پڑھ کے تو اس سے آپ کی فارسی وکابلری بہت جلدی کیچ اپ ہو جائے گی ٹھیک ہے گوش دادن مطلب سننا اس کے بعد آتا ہے حرف زدن و گفتگو کردن اس سے پہلے کہ میں اس پوائنٹ پہ آگے بڑھوں دو میری پرسنل فیوریٹ سیریز ہے آپ اسے ضرور یوٹیوب پہ سنیے جس سے آپ کی فارسی لینگویج اور امپروو ہو سکتی ہے ایک ہے پانچ کلو میٹر تبہشت پانچ کلو میٹر تبہشت means five kilometre to heaven اور ایک ہے شہرزاد شہرزاد ایک سیریز ہے آپ اسے سنیے انگلش میں بھی اس کا ڈبنگ موجود ہے اور سب ٹائٹلس بھی موجود ہے تاکہ آپ کی جو لوکل گفتاری فارسی ہے وہ بھی امپروو ہو سکے ٹھیک ہے میں نے کہا تھا ہر زدن و گفتگو کردن گفتگو کردن مطلب کنورزیشن آپ کو بات چیت کرنا آنا چاہیے بہت بار ہوتا ہے کہ ہم ٹور وغیرہ میں جاتے ہیں تو صرف ٹور کی بس تک محدود رہ جاتے ہیں اور کسی لوکل سے انٹریکٹ ہی نہیں کرتے تو آپ کا اس ملک میں جا کے فائدہ کیا ہوا اگر آپ ایران جا رہے ہو تو کوشش کریے کہ ٹیکسی میں جانا وہاں کے میٹرو سٹیشنز میں جانا بس سٹیشنز میں جانا خود ٹکٹ نکالنا لوکلز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اس سے آپ کو ڈیلی یوز کی جو ووکیبلری ہے اس پہ آپ کا گراسپ ہوگا ٹھیک ہے تو صرف ٹور کے ساتھ محدود مت رہیے بلکہ خود بھی اس جگہ کو ایران کو ایکسپلور کیجئے تاکہ آپ کی فارسی اور بہتر ہو سکے آپ وہاں پہ جا کے فرینڈز بنائیں صرف اپنے ٹور سرکل تک محدود نہ رہے بلکہ خود ایرانی فرینڈز بنائیں اور یہاں آنے کے بعد ان سے ٹچ میں رہے کانٹیکٹ میں رہے آپ ان سے باتیں کریں ہفتے میں ایک بار یا دو بار آپ باتیں کریں تاکہ آپ کو وہاں کی اپڈیٹس بھی ملتے رہے اور آپ کی فارسی ٹائپنگ ہو یا فارسی بولنا ہو ہر چیز امپروو ہو سکے ہر زدن و گفتگو کردن اور اس کے بعد آتا ہے نوشتن نوشتن یعنی کیا رائٹنگ لکھنا ٹھیک ہے نوشتن یعنی لکھنا کسی بھی چیز کو نوشت کرنا مطلب رائٹ ڈاؤن کرنا اب یہ چیز تمام جو میں نے تھری تھنگس ایکسپلین کی تھی تینوں چیزوں سے افضل ہے کیونکہ جب تک آپ فارسی لکھو گے نہیں تب تک آپ کو فارسی زبان آنے والی نہیں ہے please make it very clear فارسی لکھنا ہے صرف سننے سے صرف ریڈ کرنے سے آپ کو وہ زبان نہیں آتی ہے وہ زبان اس وقت تک آپ کو نہیں آ سکتی جب تک آپ لکھو گے نہیں لکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو پرشین جو بکس ہیں ناولز ہیں آپ اسے لیجئے اس کا ایک ایک پیج دن میں کچھ چند لائن لکھنے کی کوشش کیجیے میں آپ کو ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ کہاں سے ہم جو ہے پرشین ناولز اور بکس لے ایک آپ کو میں ایپ بتاتا ہوں آپ لکھیے جی ایچ بک آپ ٹائپ کیجیے جی ایچ بک جب آپ ٹائپ کرو گے تو آپ کو ملے گا ایک ایپ تو اس ایپ پر آپ جائیے اس پہ عربک اور پرشین دونوں میں بکس اویلیبل ہے تو وہاں سے آپ بکس ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اور اس وہاں سے آپ بکس کا جو ہے ایک ایک پیج لکھتے جائیے پریکٹس کیجیے آپ کا نام یاد رکھیے جی ایچ بک ٹھیک ہے next is we move towards our lesson that we are previously doing page number غالباً اٹھارہ یا انیس ہے please check it in you P D F ہم نے گزشتہ لیکچر میں کیا تھا این مینس دس یہ اور کہا تھا انجا انجا مینس ادھر نزدیک کی جانب اشارہ کرنے کے لیے اب ہم پڑھنے والے الگو یعنی پیٹرن ٹھیک ہے الگو means pattern again I am saying آن این آن آن مینس سیم ہے یعنی از ہے کے لیے استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے پاس کے لیے بوتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہم اس پر نظر ڈالیں گے ٹھیک ہے ادھر آن یاد رکھیے انج ادھر اونجا ادھر پھر آپ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ان اور آن جب کہتے گفتاری فارسی میں آن یوزولی اتنا نہیں کہا جاتا ہے ان کہا جاتا ہے ان ان انجا اونجا ان ہا ان ہا ٹھیک ہے تو انجا اونجا ادھر ادھر ہے نا ان آن دس دیٹ ہے نا ٹھیک ہے آن یعنی دیٹ اونجا آن اسی سے بنائے ٹھیک ہے اب آن اور اس پیٹرن پہ ہمیں فالو کرنا ہے کیسے فالو کرو گے آپ آن آن اسو آست اگر آپ اس امیج میں دیکھ رہے ہو تو امیج میں بک جو ہے تھوڑی دور رکھی گئی ہے نا تو یہ آن جو ہے یا اون بھی ہم کہہ سکتے یہ دور کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب ہم کہہ رہے ہیں آن است یعنی وہ کتاب ہے ہم این یعنی یعنی یہ اور آن یعنی وہ ہے نا دیٹ از اے بک فرق آ جاتا ہے آن میزاست یعنی دیٹ از اے ٹیبل وہ ٹیبل ہے اس کے بعد ہے آن میدوداست دیٹ از اے پینسل وہ پینسل ہے دور کی جانب اشارہ ہو رہا ہے اس امیج میں پھر اس کے بعد آتا ہے آن دیراست مینس دیٹ از اے ڈور وہ دروازہ ہے در مینس دروازہ یہی پیٹرن آپ کو فالو کرنا ہے آن استاد ایس دیٹ از اے ٹیچر وہ استاد ہے نیکسٹ آن دانش جو رہا ہوں دانش جو مینس اے اسٹوڈنٹ آن دانش جو اے اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ ہے نیکسٹ پیج غالباً نائنٹین ہے پیج نمبر آن زین ایس زین means a female a woman ٹھیک ہے دیٹ از اے وومین وہ ایک خاتون ہے جی است یا ہم بے کا سیکشن کر رہے ہیں آن آن جو جی است آن است آن است آن است آن پسر استاد است اب یہ جو پے کا سیکشن ہے اس میں این اور آن دونوں کے اگزامپلس دیے ہوئے آپ کو دونوں سے سینٹنسز بنانے ہیں جیسا این دانشجو جی است اسی طرح سے آن سے بھی بنا سکتے ہو آپ آن است ٹھیک ہے این میداد است آن میداد است ایسا آپ کو یہ ریڈنگ میں پریکٹس کرنا ہے لگا کے یہ سارے آبجیکٹس کو یوز کرنا ہے اپنے سینٹینسز میں اب یہ پیٹرن بڑا امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ آپ سوال کرنے جا رہے ہو کوشچننگ کرنے جا رہے ہو تو فارسی میں کوشچننگ کیسے کی جاتی ہے لیٹس لک آؤٹ اویو این دفتر است آیا دیکھیے ورڈ دیکھیے اینس ویڈر یا از ہے نا تو فارسی میں جب بھی آپ کو کسی سے سوال کرنا ہوتا ہے تو آپ ورڈ لگاتے ہو آیا الف مد یہ آیا آیا این دفتر است is this a notebook این دفتر است yes دس از اے بک بلے بے لام ہے بلے نا آپ کو فارسی میں یس کہنا ہے تو آپ کہو گے بلے یا اورے بھی کہہ سکتے ہو بک میں نہیں دیا ہوا لیکن گفتاری فارسی میں کنورزیشنل میں آپ اورے بھی کہتے ہو اورے مینس یس ٹھیک ہے آیا این دفتر است از دس اے نوٹ بک بلے این دفتر است yes this is a notebook understood move on to the next آیا on the rest is that a door نا کیا وہ دروازہ ہے تو اب جواب کیا ہوگا بلے آن دا ریسٹ یعنی یس دز اے ڈور انڈرسٹ نیکسٹ اب نو کے لیے خیر بھی استعمال ہوتا ہے اور نہ بھی استعمال ہوتا ہے نا خیر بہت کم یوز ہوتا ہے نہ جو آپ نہ کے لیے کہتے ہیں نا منع کے لیے ٹھیک ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں خیر کا اگزامپل شاید دیا ہوا ہے نہ کے لیے نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آیا آن استادست ریپیٹ آفٹر می آیا آن استادست از دیٹ اے ٹیچر نا کیا وہ استاد ہے بھلے یس آن استادست دیٹ از اے ٹیچر بھلے مینس یس ٹھیک ہے آیا آن مرد است از بله آن مرد است yes is a man on to the next page اب یہاں پہ آپ کو نو کا کنجوکیشن آئے گا نو کی پریکٹس کرنی ہے خیر ٹھیک ہے نو یعنی خیر یا نہ جو ہے بیٹر ہوتا ہے آپ دونوں استعمال کر سکتے نو پرابلم اب پھر سے آیا این از دس اب پین آپ کو امیج میں پین دکھ رہی ہے نہیں نا امیج میں تو ایک دفتر ہے مینس نوٹ بک ہے نا تو کیا کرو گے نہیں یعنی سوال کر رہا ہے نا کیا یہ ایک پین ہے تو آپ کہو گے نہیں یہ پین نہیں ہے یہ تو ایک نوٹ بک ہے تو آپ اسے فارسی میں کیسے کہو گے اور ان از دس اے پین خیر نو ان خیال نیست اب یہاں پہ ایک نیا ورڈ آیا نیست ہم جب سے کر رہے تھے آست آست دفتر است this is a notebook next آیا آن میز است is that a table میز یعنی table is that a table خیر no آن میز نیست that is not a table so what is this آن در است that is a door ٹھیک ہے یہ تھوڑا سی کمپلیکس ہے آپ کو سینٹینس فارمیشن بتایا جا رہا ہے یس اور نو کے سینس پہ نیکسٹ ہے آیا این دختر است دس ا گرل تو یہاں پہ آپ کو ایک گرل کی صورت تو نہیں دکھ رہی یہ ایک بچہ ہے نا ٹھیک ہے تو خیر نو این دختر نیست یا نہ بھی استعمال کرتے نہ ان نیست no this is not a girl girl child نہیں ہے نا یہ تو کون ہے این پیسہ راس دس از اے سن اوکے آپ کو امیج دیکھ کے پہچاننا ہے اب دیکھیے آن دیکھیے پوائنٹ آؤٹ انگلی جو کر رہی ہے وہ دور کی جانب اشارہ کر رہی ہے نا اویا آن از کیونکہ انگلیاں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے تھوڑی دور کی جانب تو آن یعنی دیٹ اویا آن مارداس از دیٹ اے مین تو کیا وہ ایک مین ہے کیا وہ مرد ہے نہیں امیج میں وہ مرد نہیں ہے تو کیا آنسر کرو گے نو وہ مرد نہیں ہے تو فارسی میں کیسے کہو گے خیر یا نہ آن مرد نیس that is not a man so how it is آن زنس دیٹ از اے لیڈی اور آن مردس خیر یا نہ آن مرد نیس آن زنس انڈرسٹوڈ یہ پیٹرن آپ کو سمجھ میں آ گیا بھلے یا نہ یا خیر انڈرسٹوڈ یس بھلے یا اورے بھی استعمال کر سکتے اورے اب آیا یوز تو ہوتا ہے سینٹینسز میں بٹ آپ کے لیے جو ہے آپ کا سینٹینس کا لہجہ بھی کبھی کبھار کوشچننگ میں بدل جاتا ہے میں کہوں گا این this is a man okay assertive sentence completely plain سمجھ میں آ رہا ہے انفارمیشن دس از امین ان ماردس ان میردس یہ آدمی ہے تب سمجھ رہے ہو کیسا سینٹینس کا لہجہ کے ساتھ وہ کوشچننگ میں بدل جاتا ہے میں کہتا ہوں ان دختہ راست ایزرٹو پازیٹیو ہے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے ان دختہ راست دس از اے ڈاٹر لیکن میں کہوں ان دختہ راست تو کس طرح سے سینٹینس کے لہجے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ ایزرٹیو سے انٹروگیٹو بن گیا یعنی کوشچننگ میں بدل گیا I hope you understood this now coming to the conversational part جب بھی آپ ایران جاتے ہو تو کنورزیشن میں آپ سے لوگ پوچھتے اہل کوجوئی کیا کہتے ہیں لوگ اہل کوجوئی اہل مینس آپ کہاں کے رہنے والے ہو آپ کی رہائش کہاں کی ہے means where are you from آپ کہاں ہو کوجوئی ریپیٹ آفٹر می اہل کوجوئی آپ کہاں کے ہو تو جواب میں آپ کیا دو گے مین ہندی استم مین ہندی استم آئی ایم این انڈین میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں میں انڈیا کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے یا ہستم کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں مان ہندیم میں انڈین ہوں اب آپ اس میں نیشنالٹی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ عراقی ہو ایرانی ہو تو من ایرانیا ہستم من ایرانیم یا عراقی ہو تو من عراقی ہستم من عراقی ام ٹھیک ہے تو دونوں طریقے ہیں جواب اہل کوجوی کے جواب میں کیا کہو گے من ہندی ہستم یا من من ہندی اگر سامنے والا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی پہچان والا ہے یا سامنے والا خود انڈین ہے تو وہ آپ سے رپلائی میں یہی کہے گا نا مان ہم ہندی ہم کہ میں خود انڈین ہوں I am also an Indian ہم ہندی ہستم I am also an Indian یہ ہو سکتا ہے سامنے والے کا رپلائی ہو ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ سامنے والا ایرانی بھی ہو سکتا ہے عراقی بھی ہو سکتا ہے it depends upon the situation ایک دوسری چیز جو زیارت پر آپ کو اکثر پریشان کرتی ہے وہ ہے مسئلہ واش روم وغیرہ کا سو واش روم وغیرہ کے لیے آپ جو ہے ایران میں جاتے ہو انڈینز یوزلی اسے حمام کہتے ہیں نا حمام کو جائی تو ٹھیک ہے لیکن حمام کے لیے جو ہے وہ غسل کے سینس میں زیادہ جاتا ہے بنسبت اس کے کہ واش روم اور لیٹرین وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا پوچھنا ہے اگر آپ کو واش روم جانا ہے پہلے بات واش روم کے لیے ورڈ جو ہے وہ فارسی میں سروس بیداشتی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا واش روم کے لیے ورڈ ہے سروس بیداشتی تو آپ کو پوچھنا ہے سروس بیداشتی کو جائے ہوگا یعنی واش روم ڈبلو سی کدھر ہے اوبیسلی میل اور فیمیل آپ کو یہ دیکھنا ہے سروس بےدوستی اگر لکھا ہے تو آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ میل ہے یا فیمیل ہے تو سروس بےدوستی اگن اگر سروس بےدوستی اگا یون لکھا ہے تو اٹ مینس آگا میں سیکھا تھا نا مسٹر آگا جینس کے لیے استعمال ہوتا ہے سروس بے دوستی تو وہ میل ہے وہ جینس کے لیے آپ اس میں جا سکتے ہو اگر آپ فیمیل ہو تو سروس بےدوستی بانوان بانو کہتے ہیں نا سروس بیدوشتی بانوان تو آپ کو اس میں جانا ہے اگر آپ کہہ رہے ہو سروس بےدوشتی تو دیکھنا ہے آغیان یا بانوان جینٹس ہو تو آپ آغیان میں جائیں اور لیڈیز ہو فیمیل ہو تو بانوان میں جائیں یہ امپورٹنٹ ڈفرینس ہے جو زیارت پر اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے نیکسٹ اگر ہم انڈین ٹوائلٹ وغیرہ کہتے ہیں نا وہ ایکچولی میں سروس بےدوشت ایرانی ہے آپ کو پوچھ رہا ہے سروس بےدوشت ایرانی ہو جائے اکثر جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے سو امید ہے اب اس لیکچر کے بعد آپ کو یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا اب ہوم ورک جو ہے آپ کو پیج نمبر 23 اور 24 پہ اگر آپ نوٹس کرو گے تو لکھا ہوا ہے غالباً مینس ایکسرسائز ٹھیک ہے اب آپ کو اس ایکسرسائز میں کرنا کیا ہے سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہے تمرین مینس ایکسرسائز تے میم رے یہ نون ان تامرینس بھلے آگے کیا آئے گا ان دا ریسٹ ٹھیک ہے کمپلیٹ کرنا ہے دس از اے ڈور ایک اور ایک ایگزامپل میں سالو کر کے بتاتا ہوں آپ کو آیا آن کتابس از دیٹ بک خیر نو آن کتاب نیست دیٹ از ناٹ اے بک آپ کو امیج میں کیا دکھ رہا ہے آن میدا دست دیٹ از اے پینسل آن دور کے لیے استعمال کیا گیا باقی یہ جو ایکسرسائزز ہے پیج نمبر ٹوینٹی تھری پہ غالباً تو یہ آپ کو سالو کرنا ہے الگو سے پہلے 23 کے الگو سے پہلے تک آپ کو سالو کرنا ہے چار جو ہے ایکسرسائزز آپ کو یہ سالو کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا بس یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا ہوم ورک اسی طرح ہمیں سینڈ کرتے رہیے اور کوئی بھی سوال ہو فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے ون اسلام at the rate Gmail dot com پر آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چینل ون کے یوٹیوب چینل پر آپ جائیے اس پوری آپ میں اور فارسی کی آپ کو پلے لسٹ وہاں پر موجود ملے گی آپ اس میں جائیے بکس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھیے زبان فارسی اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون شکریہ خدا حافظ